ابو بکرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے سے بڑا گناہ نہ بتاؤں صحابہ نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول ضرور بتائیے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے پھر اٹھ بیٹھے اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا آپ یہ بات بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم اپنے جی میں کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جاتے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار انیس یہ حدیث صحیح ہے